رنج و غم اور ادائے قرض کے لیے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے وہاں ایک انصاری ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ تو بے وقت مسجد میں کیوں بیٹھا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرح طرح کے رنج و غم ہیں اور لوگوں کے قرض میرے پیچھے چمٹے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ایسے چند کلمات بتائے دیتا ہوں کہ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالی تیرا رنج و غم دور کر دے گا اور قرض بھی ادا کر دے گا تو صبح و شام یوں کہا کر حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چند ہی روز ان کلمات کو پڑھنے پایا تھا کہ اللہ تعالی نے میرا رنج و غم دور فرما دیا اور قرض بھی ادا کر دیا وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال